حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی موجودگی میں جب کوئی جنازہ لایا جاتا اور وہ محسوس کرتے کہ اس کے ساتھ آنے والوں کی تعداد کم ہے تو انہیں تین صفوں میں تقسیم کر دیتے پھر جنازہ پڑھاتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس میت کا جنازہ مسلمانوں کی تین صفے ادا کریں اس کے لیے مغفرت یا جنت واجب ہو جاتی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1490